سیدہ ابو حرار رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ آدمی اس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب تک بعد والی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اور جب تک آدمی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی جائے نماز میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما جب تک بے وضو نہیں ہو جاتا حضر موت کے ایک آدمی نے کہا اے ابو خریرہ حدث یعنی بے وضو ہو جانے سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا اس سے مراد پھسکی چھوڑنا یا گوز مارنا ہے حدیث نمبر ایک ہزار اکتالیس مسند احمد